میرے مرشد محبوب سیدی جی و مرشدی و مولائی عارف اللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب کے ناز شریف کے اشار پیش ہیں عنوان ہے رنگ لائیں گی کب میری آئیں رنگ لائے گی کب میری آہیں رنگ لائے گی کب میری آہیں پھر مدینے کی جانب کو جائے رنگ لائے گی کب میری آہیں پھر مدینے کی جانب کو جائے جب نظر آئے وہ سب گنبد جب نظر آئے وہ سب گنبد سلے جم جائے جب نظر آئے وہ سب گنبد کہہ کے سلے آ جائے رنگ لائے گی کب میری آئے پھر مدینے کی جانب کو جائے جب حضوری کا عالم آتا ہو ان کو افسانے غم سنائے جب حضوری کا عالم عطا ہو چکے چکے یہ مانگے آئے اب نہ جانا ہو گھر ہم کو واپس چکے چکے یہ مانگے تو آئے اب نہ جانا ہو گھر ہم کو واپس چکے یہ مانگے تو آئے رنگ لائیں گی کب میری آہیں پھر مدینے کی جانب کو جائیں تیرے در پر میرا سر ہو یا رب جان اس طرح تجھ پر لوٹائے تیرے در پر میرا سر ہو یا رب جان اس طرح تجھ پر لوٹائے تیرے در پر میرا سر ہو یا رب جان اس طرح تجھ پر لوٹائے تیرے در پر میرا سر ہو یا رب کیا مطلب کہ کوئی بھی حالات ہو کوئی بھی موقع ہو شریعت کے خلاف ہم ایک قدم بھی نہ اٹھائیں ہر وقت اللہ تعالیٰ کے حکم کی تلوار سے اپنے اپنی شہادت پیش کرتے رہے اس خنجر تسلیم سے یہ جان حسین کی حضرت والی پیشے اس خنجر تسلیم سے یہ جان حسین بھی ہر لہجہ شہادت کے مزے لوٹ رہی ہے ہر دم اللہ کے در پر ہمارا سر ہو یعنی ہر دم اللہ تعالی جان سو سو جان سے کدا رہے کہ کہ اللہ معاشرہ ناراض ہو جائے بیوی بچے ناراض ہو جائیں کوئی بھی ناراض ہو جائے اکثر ناراض ہو جائے دنیا والے سارے ناراض ہو جائیں لیکن آپ کو ہم ناراض نہیں کریں گے جان دے دیں گے لیکن آپ کو ناراض نہیں کریں گے تیرے در پر میرا سر ہو یا جان اس طرح تجھ پر لوٹائے تیرے تر پر میرا سر ہو یا رب جان اس طرح تجھ پر لوٹائے تیرے در پر میرا سر ہو یار جان اس طرح تجھ پر لوٹائے رنگ لائیں گی کب میری آہیں پھر مدینے کی جانب کو جائیں رنگ لائیں گی کب میری آہیں پھر مدینے کی جانب کو جائیں مجھ کو اپنا بنا لو کرم سے ملتظم پر یہ مانگے دعائیں مجھ کو اپنا بنا دو کرم سے ملتظم پر یہ مانگے دعائیں مجھ کو اپنا بنا لو کرم سے ملتظم پر یہ مانگے دعائیں میرے مرشد محبوب رحمت اللہ پتل فرمایا کرتے تھے کہ ایک ملتظم تو خانہ کعبہ ہے جہاں سے انبیاء کے سینے سین مبارک چپکتے تھے اور وہ جگہ ایسی مبارک اور مقدس ہے کہ جس کو حاضری نصیب ہو جائے اللہ تعالیٰ اور اس کی دعائیں قبول فرماتے ہیں لیکن بندے کو ایک ملتظم اللہ تعالیٰ نے ہر وقت عطا فرمایا ہے جب بھی بندہ اللہ سے لو لگاتا ہے سچے دل سے اللہ کو پکارتا ہے گناہوں کی معافی طلب کرتا ہے اور اپنی حاجت طلب کرتا ہے تو رقط پڑھ دیتا ہے اور سر سجدے میں رکھ دیتا ہے اور آپ اشبار آنکھوں سے اللہ کو راضی کرتا ہے تو گویا ایک ملتظم اس کو ہر وقت حاصل ہے اللہ کے قرب حضوری اس کو ہر وقت حاصل ہے اگرچہ حج تو خانہ کاروائی میں جا کر ہوگا جو طریقہ کار ہے حج کا اور عمرے کا وہ تو اسی طرح ادا ہوگا لیکن ملتظم اللہ والے کو ملتظم ہر وقت اس کے ساتھ حاصل تھے اللہ کے قرب کو گئی مجھ کو اپنا بنا دو کرم سے ملتظم پر یہ مانگے دعائیں مجھ کو اپنا بنا دو کرم سے ملتظم پر یہ مانگے دعائیں رنگ لائے گی کب میری آئے مدینے کی جانب کو جائے عالم کی کیا ہے حقیقت جتنے عالم ہو تجھ پر لٹائے دونوں عالم کی کیا ہے حقیقت جتنے عالم ہو تجھ پر لوٹائے دونوں عالم کی کیا ہے حقیقت جتنے عالم ہو تجھ پر لوٹائے اللہ تعالیٰ کی قیمت کو کوئی ادا کر ہی نہیں سکتا اللہ تعالیٰ بے مل ذات ہے ان کی کوئی ہمشری کوئی برابری کرنے والا نہیں اللہ تعالیٰ اکیلے نہیں محدود اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد کہ اللہ کے اللہ کے سوا کوئی ان کا شریک بھی نہیں اللہ کے سوا کوئی معقوب بھی نہیں اور اللہ کی ہم شریک اور برابری کرنے والا کوئی نہیں تو ایک بزرگ کا واقعہ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ ایک بزرگ جا رہے تھے دل میں خیال آیا اللہ سے سوال کیا کہ اللہ آپ پر میں کیا فدا کر دوں بہت ہی عاشقانہ اور سوال کیا کہ اللہ آپ پر میں کیا فدا کر دوں جو آپ مجھے مل جائیں تو آسمان سے آواز آئی کہ دونوں عالم مجھ پر فدا کر دیں تو دونوں عالم کیسے فدا ہوں کہ دنیا میں تو ہر کام اللہ کے حکم اور مرضی کے مطابق کرے اور اللہ کی نامرضی سے اللہ کی ناپسند سے منع کی ہوئی باتوں سے جان دے جان دینے کا جذبہ رکھے کہ اللہ کی منع کی ہوئی بات پر ہرگز ہرگز عمل نہ کروں گا اور اس کو اللہ جان دے دوں گا لیکن اللہ کو ناراض نہیں کروں گا تو یہ تو اس نے ایک عالم دنیا کا یہ یہ اپنا حیات پیدا کر دی اور دوسرا عالم یعنی جنت کا عالم آخرت کا عالم کیسے فدا ہو آخرت کا عالم ایسے فدا ہو کہ جنت کو بھی سانگی درجے میں رکھے جنت کو پوری سانوی میں رکھے کہ ہم تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے جنت کے لیے بعد میں پہلے اللہ کے رضا چاہیے اللہ عمنی اصل کا رضا بچن وجن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم فرمائی کہ اللہ میں آپ کو سوال کرتا ہوں آپ کی رضا نظا پہلے یہ کہ آپ راضی ہوں گے کہ آپ راضی ہوں گے تو جنت میں بھی مزہ ہے اور جو آپ راضی نہ ہوں تو جنت کو بھی لے کر کیا کریں گے حالانکہ اگر اللہ راضی نہ ہو تو ٹھکانا تو جہنم ہے لیکن اگر اللہ اللہ ناراض ہو اور جنت بھی ملے تو جنت بھی جنت نہیں ہے جنت بھی ہے دو کی طرح معلوم ہوگی اس لیے دوسرا عالم کیا ہے فدا کرنا کیسا ہے کہ اللہ کو اللہ کے لیے چاہو اللہ پر اللہ کے لیے مٹو اللہ پر اللہ کے لیے مر جاؤ اللہ پر اللہ کے لیے مر جاؤ یہ دونوں عالم فدا کرنا ہے جنت سامنے لگ جائے حضرت نے فرمایا کہ اللہ والے کو جنت کو ہی جنت کا اشتیاق بھی اس لیے لگتے ہیں کہ وہاں جنت جو ہے مہندے دیدار الہی ہے کہ وہاں آپ نے محبوب کا دیدار نصیب ہوگا جہاں آپ نے محبوب سے ملاقات ہو جائے تو وہ جگہ کتنی یاد رہتی ہے جب یہ عاشق مجاز اور مجاز کے جو ہے یہ ہے کہ جہاں محبوب سے ملاقات ہوتی ہے وہ جگہ یاد رہتی ہے جہاں ہم سے ملیں گے اور شاید کیسے کیسے فصیلے کہتے تھے اور اللہ کے لیے مولانا مولانے جی فرماتے ہیں عشق مولا کیا کہ لہلا ہوا اے عشق مولا کیا لہلا سے بھی نوز اللہ کم ہے اے عشق لہلا کیا ہے عشق کیا ہے فش ہے وہ تو ظلمت ہے اور اس کے عشق مجازی کی یاد میں بہائے ہوئے آنسو گلے کے پیشاب سے بھی بچے اور اللہ کی یاد میں اور اللہ کی محبت میں بہائے ہوئے آنسو کو اللہ تعالیٰ ان آنسو کو شہیدوں کے خون کے برابر وزن کرتے دونوں عالم کی کیا ہے حقیقت جتنے عالم ہو تجھ پر لوٹائے دونوں عالم کی کیا ہے حقیقت جتنے عالم ہو تجھ پر لوٹائے سارے عالم میں پھر پھر کے یارب تیرا درد محبت سنائے رنگ لائیں گی کب میری آئے پھر مدینے کی جانب کو جائیں سارے عالم میں پھر پھر کے یارب تیرا درد محبت سنائے سارے عالم میں پھر پھر کے یار تیرا درد محبت سنائے سارے عالم میں پھر پھر کے یار تیرا درد محبت سنائے تیرا درد محبت سنا کر سارے عالم کو مجنو بنائے تیرا درد محبت سنا کر سارے عالم کو مجنو بنا سارے عالم کو مجنو بنا کر میرے مولا تیرے گیت گائے سارے عالم کو مجنو بنا کر میرے مولا تیرے گیت گائے سارے عالم میں پھر پھر کے یارغ تیرا درد محبت سنائے سارے عالم میں پھر پھر کے یارغ تیرا درد محبت سنائے تیرا درد محبت سنا کر سارے عالم کو مجنو بنائے سارے عالم کو مجموع بنا کر میرے مولا تیرے گیت گائے سارے عالم کو مجموع بنا کر میرے مولا تیرے گیت گائے رنگ جائے گی کب میری آہیں پھر مدینے کی جانب کو جائے لذت کر تیری ہم دو جہاں بھول جائے قرب پا کر تیری ہم دو جہاں بھول جائے پا کر تیری ہم لذتے دو جہاں بھول جائیں جہاں اور شیر ہے خوش آئے دو جہاں جس دل میں آیا مزے دونوں جہاں سے بڑھ کے پائے حضرت نے فرمایا کہ ہاں بڑھ کے کہنا ضروری ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تو ہم سری سینکڑوں کائناتیں سینکڑوں ہزاروں کروڑوں جنتیں بھی نہیں کر سکتے کتنی بھی مخلوقات ہو سب اللہ کی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ خالق ہے تو اب خالق کا اور مخلوق کا کیا مقابلہ کہاں خالق ہاں مخلوق حضرت نے ایک مثال دی تھی کہ فرمایا کہ اگر سارے عالم کی تدابط تمہارے آگے رکھ دی جائے قورمے بریانیاں سارے عالم کے انگوروں کا رس سارے عالم کے گنوں کا رس سارے عالم کے سیبوں کا مزہ سارے عالم کے کبابوں کا مزہ سارے عالم کی لہلاؤں کی نمکیات کا مزہ سب کچھ ایک ساتھ رکھ دیا جائے کہ دیکھو ہاتھ نہ لگاؤ اس کے بعد سارے عالم کا مزہ آپ کے سامنے رکھ دیا جائے اب آپ کتنی حسیناؤں سے لطف اندوز ہو سکیں گے ایک ہی سے فارغ ہونے کے بعد چھپا باتیں پھریں گے ہے کہ نہیں اس کا کیوں نہیں <laughs> ہے اور کتنا سیب کھا لیں گے کتنا انگور کھا لیں گے کتنا قورمہ بریانی کھا لیں گے کتنے ہی زیادہ آپ پیٹو ہوں لیکن آپ کتنا کھا لیں گے پھر بھی آپ کے دل میں جو ہے وہ حسرت رہے گی ساری نعمتیں رکھی رہیں گی آپ کھا نہیں سکیں گے اس کا مزہ نہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے سبحان اللہ کہ اللہ کا نام ہی لینے میں وہ مزہ ہے کہ سارے عالم کی لذات میں وہ مزہ نہیں ملے گا سارے عالم کی لذات اگر ایک ساتھ آپ کو پیش کر دی جائے وہ آپ اگر کسی طرح اس قابل ہو بھی جائیں تو بھی اللہ تعالیٰ کا نام ایسا نام ہے کہ سارے عالم کی لذات کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے اللہ کا نام لیا محبت سے اور تزکیہ تزکیہ تزکیہ نفس ہوا ہوا ہو گناہوں سے دوری ہو اور دل کا تزکیہ ہو تو جب محبت سے اللہ کا نام لے گا تو زمین سے لے کے آسمان تک شربت رو افزا بھرا ہوا نظر آئے گا اس کا شربت رو افزا کا مزہ ہوگا سمجھ گئے نہیں کہ اللہ کا نام نام ہی میں وہ مزہ ہے پھر اللہ کی ذات میں کیا مزہ ہوگا لذت قرب پا کر تیری ہم لذت دو جہاں بھول جائیں لذت قرب پا کر تیری ہم لذت دو جہاں بھول جائیں لذت قرب پا کر تیری ہم لذت دو جہاں بھول جائیں مولانا رونی کا کل بھی میں نے پیش کیا نظر سنا دیتے بینی جی فبینی باد کہ اگر تم اللہ کے قرب کے شان و شوقت کا اللہ کے قرب کی لذت کا مشاہدہ کر لو ایک ذرہ اللہ کے قرب کا مشاہدہ کر لو تو ساری کائنات اور اس کے اندر جتنی نعمتیں ہیں سب تمہیں جیفا بینی یعنی مردہ خوری نظر آئے ایسے معلوم ہوگا یہ سب مردے ہیں مردے کو کوئی کھانا پسند کرتا ہے مردے کو کوئی دیکھنا ہی پسند نہیں کرتا اور سب کائنات ساری جو ہے وہ مردہ ہو ہی نظر آئے گی مردہ لذتے قرب پا کر تیری ہم لذاتے تو بھول جائیں لذت قرب پا کر تیری ہم دو جہاں بھول جائے در بدر ڈھونڈتا ہے یہ اکثر اگلے درد محبت کو پائے در بدر ڈھونڈتا ہے یہ اکثر اگلے درد محبت کو پائے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذوق تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذوق اللہ حکم بل احمد البی بلین محبت اللہ میں آپ کی محبت مانگتا ہوں اور ان لوگوں کی محبت مانگتا ہوں جن کو آپ محبوب رکھتے ہیں جو آپ کے پیارے ہیں ان کی محبت بھی مانگتا ہوں یہی ہے در قدر گھومتا ہے یہ اختر اہل درد محبت کو پائے میری آج میری زندگی کا حاصل میری جیس کا سہارا تیرے عاشقوں میں جینا تیرے عاشقوں میں در بدر ڈھونڈتا ہے یہ اختر اگلے درد محبت کو پائے در بدر ڈھونڈتا ہے یہ اختر اہل درد محبت کو پائے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ ذوق عطا فرما دے ہمارے ہمیں بھی یہ پاکیزہ ذوق اور اعلیٰ ذوق نصیب دے در بدر ڈھونڈتا ہے یہ اختر اہل درد محبت کو پائے در بدر ڈھونڈتا ہے یہ اختر اہل درد محبت کو پائے رنگ لائے کی کب میری آہیں پھر مدینے کی جانب کو جائیں رنگ لائیں گی کب میری آہیں پھر مدینے کی جانب کو جائیں تیرے در پر میرا سر ہو یا رب جانا جس طرح تجھ پر لوٹائے تیرے در پر میرا سر ہو یار جانا اس طرح تجھ پر لٹائے دونوں عالم کی کیا ہے حقیقت جتنے عالم ہو تجھ پر لٹائے دونوں عالم کی کیا ہے حقیقت جتنے عالم ہو تجھ پر لٹائے سارے عالم میں پھر پھر کے یار تیرا درد محبت سنائے تیرا درد محبت سنا کر سارے عالم کو مجنو بنائے اور سارے عالم کو مجنو بنا کر میرے مولا تیرے گیت گائے لذتے پا کر تیری ہم لذت دو جہاں بھول جائیں قرب پا کر تیری ہم لذت دو جہاں بھول جائیں رنگ لائے گی کب میری آہیں پھر مدینے کی جانب کو جان سفر نامہ دی یونین ربانی جو والا کا سفر نام ہے یونین کا مجموعہ الفا الملبود اور ارشادہ اس میں سے پڑھ کر سنایا جا رہا ہے ہم جنس پرستی کی حرمت کی عقلی قریب التوالا ارشاد فرماتے ہیں اور جو لوگ لڑکوں کے ساتھ بدفیلی کرتے ہیں اس کا عقلی جواب یہ ہے کہ مادہ منی میں انسان کے پیدا ہونے کے جراثیم ہوتے ہیں تو جب ان انسان بننے والے جراثیم کو پیخانے کے مقام میں ڈال دیتا ہے تو وہ جراثیم زبان حال فریاد کرتے ہیں کہ ہم لوگ انسان بننے والے تھے اس نالائق نے ہم کو پخانے میں ڈال دیا ہم تو انسان بنتے لیکن اس ظالم نے ہم کو کہاں ڈال دیا اور اس نے آبرو انسانیت کو بھی رسوا کیا اور ایک انسان کی عزت کو ہمیشہ کے لیے ذلیل کر دیا اگر اس فیل پر اللہ کو غصہ نہ آتا تو اتنا بڑا عذاب نازل نہ ہوتا جو کسی قوم پر نازل نہیں ہوا کہ چھ لاکھ کی بستی کو آسمان پر لے جا کر پلٹ دیا اور اوپر سے پتھر برسائے یہ عذاب صرف قوم لوٹ پر آیا یعنی اور لوگوں اور قوموں نے بھی اللہ کی نافرمانی کی ان پر بھی عذاب آیا لیکن اتنا سخت عذاب قوم لوگ پر اس لیے آیا کہ وہ ہم جنس پرستی کرتے تھے اور آج بھی دنیا کی ترقی یافتہ قومیں جو ہے بہت سی ترقی یافتہ قومیں ہیں جن کی لوگ تقلید کے بڑے نا تقلید پہ بڑے نازاں ہیں لیکن ان کی حرکتیں دیکھو رسوائے انسانیت سے آپس میں ہم جنسوں کی شادیاں تک کرتے ہیں ظالم اور جانوروں کی تک کے ساتھ جو ہے رسوائیوں کے کام کرتے ہیں یہ ایسی ترقی کو لاکھ لانا شروع یہ عذاب صرف قوم لوگ پر آیا یعنی اللہ کو یہ شیل اتنا سخت ناپسند اور اس پر ایسا مقبوض تھا یہ شیل کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر بہت ہی سخت عذاب بھیجا فلما جا امرنا جعلنا جوہنگنا آگ ساتھ ہی رہا منظور اگر یہ معمولی درجے کا گناہ ہوتا تو اللہ اپنے بندوں پر پتھر نہ برساتا اللہ تو رقم الرحیمین ہے اس کے باوجود پتھر برسانا اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نزدیک یہ فعل انتہائی مقبول اور خبیص ہے اس لیے اپنی اولاد کی نگرانی کرنا بھی ضروری ہے یہ مرض جو ہے یہ پھیل جاتا ہے اگر بچوں کی نگرانی نہ ہو تو بچے تھوڑے ہوشیار ہو جائیں تو ان کو بڑے لڑکوں کے ساتھ نہ کھیلنے دیے جائیں اور ان کو ان کی نگرانی سخت رکھی جائے غیبت کی حرمت سے یعنی غیبت کے حرام ہونے سے محبت پر ایک عجیب ہے اسی طرح غیبت کو حرام فرمانا اللہ کی اپنے بندوں کے ساتھ انتہائی محبت کی دلیل ہے جس طرح باپ اپنے بیٹے کے پر چاہے سزا دیتے لیکن وہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ دوسرے لوگ جگہ جگہ اس کے عیوب بیان کریں اسے ذلیل کریں اسی طرح اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں فرماتے کہ ان کے بندوں کی برائی بیان کر کے ان بندوں کو رسوا کیا جائے غیبت کو حرام کرنا اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں کے ساتھ انتہائی محبت کی تحریر سبحان اللہ کیا عالیشان مضمون سبحان اللہ دیکھو کیسی پیاری بات ہے دوبارہ سنو اسی طرح غیبت کو حرام فرمانا اللہ کی اپنے بندوں کے ساتھ انتہائی محبت کی تحریر ہے جس طرح باپ اپنے بیٹے کے عیوب پر چاہے سزا دے دے لیکن وہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ دوسرے لوگ جگہ جگہ یعنی اس کے بیٹے کے عیوب بیان کر کے اسے ذلیل کرے اسی طرح اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں فرماتے کہ ان کے بندوں کی برائی بیان کر کے ان بندوں کو رسوا کیا جائے غیبت کو حرام کرنا اللہ کی اپنے بندوں کے ساتھ انتہائی محبت کی دلیل ہے گناہ کی مجلس میں شریک ہونا جائز نہیں مولانا اسماعیل صاحب جنہوں نے فارغ التحصیل ہونے کے بعد کراچی میں حضرت والا سے تفسیر میں تخصص کیا تھا اور حضرت والا کے خلیفہ بھی ہیں یہاں سینٹ لوئس میں امام ہیں اور ان کا درس تفسیر یہاں مشہور ہے آج قبل نماز جمعہ ان کی مسجد میں حضرت والا کا بیان تجویز تھا آج صبح مولانا یاد دہانی کے لیے حاضر ہوئے تو حضرت والا نے فرمایا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ کی مسجد کا مؤزن داڑھی مداتا ہے مؤزن کو رکھنے والی کمیٹی اور امام سب سے قیامت کے دن مواخذے کا خوف ہے کیونکہ ایسے شخص کی اذان اور امامت سب مقبول تحریمی ہے اس کا اخراج واجب ہے لہذا میں آپ کی مسجد میں بیان نہیں کروں گا کیونکہ لا الحضور عند مجلس کی علم جس مجلس میں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو وہاں شرکت جائز نہیں مولانا اسماعیل صاحب نے عرض کیا کہ اس مسجد کو ہم نے نہیں رکھا بہت پرانا ہے بہت پرانا ہے اور یہاں کے ملکی قوانین کے تحت کسی ملازم کو نکالنا تقریباً ناممکن ہے البتہ ہم نے اس کا انتظام کر لیا ہے کہ کل حضرت کی موجودگی میں وہ اذان و اقامت نہیں کرے گا دوسرے صالح شخص کہیں گے کیونکہ حضر معقول تھا اس لیے حضرت والا نے بیان کی دعوت قبول فرمائی اور نماز سے قبل حضرت اقدس کا دس منٹ نہایت مختصر اور جامع بیان ہوا جس میں سورہ ملک کی شروع کی دو آیتوں کی تفسیر بیان ہوئی سارا اور بنا تقرر نہیں ان کا انتظر ہمارے ایک دوست ہیں بہت ہی خاص ان کا بیٹا بہت بیمار ہے اور بھی جن لوگ جو لوگ بیمار ہیں ان سب کے لیے دعا کرو اللہ بھائی ان سب کو جسمانی روحانی

اے اللہ اس کو سے عطا فرما دے یا اللہ یا اللہ عطا فرما دے اے اللہ جسمانی شفا شکایت عطا فرما دے روحانی شفا یادہ عطا فرما دے اے اللہ اے اللہ جتنے بھی بیمار ہیں سب کو اللہ عادل کا عطا فرما دے اور ہمارے قلوب کو اللہ اپنی طرف پھیر دے دیا مقلب القلوب سب قلوبنا قلوب دینک یا مقلب مقلب القلوب القلوب ثبت ثبت قلوبنا قلوبنا على على دينك دينك وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه آمين برحمتك يا الراحمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم میں آپ کو نہیں والا تھا پڑھنے کے کہ چرچا کروں گا کیونکہ وہ جی جی جی جی جی